جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے